السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر چودہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا وہ تو بہت ہی باریک بین اور باخبر بھی ہے یعنی کہ کل اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس کے جو سینوں میں باتیں چھپی ہوئی ہیں جو ان کے دل میں چھپی ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بھلا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو پیدا کیا ہے اگر ہم خود ہی سے کوئی چیز بنائیں کوئی ہم بلاک سے کوئی چیز بنائیں یا ہم کوئی مشین چھوٹی سی بنائیں یا کچھ بھی تو ہم جانتے ہیں نا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے اگر ہم ایک ڈبہ بنا دیں اس کے اس کو بند کر دیں ہمیں تو معلوم ہوگا نا کہ اس ڈبے میں کیا ہے کیونکہ ہم نے خود بنایا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے ہم کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں جو ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چل جاتا ہے وہ باریک بین ہے یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپی رہ سکتی وہ سب سے زیادہ باخبر ہے ہم ابھی سوچنا شروع ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے صدق اللہ العظیم